ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باس بنتے ہیں